ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی کوشش جدوجہد اور جن کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے جن کے کاموں کی اللہ تعالی قدر کرتا ہے اور انہیں ان کے اعمال کا صلہ عطا فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں ان کی حفاظت کرتا ہے اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی اولادوں کی حفاظت بھی کرتا ہے جو صالح کردار لوگ ہیں اور جن کی کوشش کی سمت بالکل صحیح ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ارادہ آخرت کر لیتے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور ہم نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان تم میں سے ہر شخص سے اس کے رب نے باتیں کرنی ہیں کچھ سوال کرنے ہیں اور سوال بھی اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی عدالت میں اس وقت تک بندوں کو کھڑے رکھنا ہے جب تک وہ اللہ تعالی کے تمام سوالوں کے جواب نہ دے لیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ مصولیت بھی ایسی ہے کہ الدین فلن علن المرسلین کہ اس کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم نے نبیوں سے بھی سوال کرنے ہیں یہاں کوئی بچ نہیں سکے گا ان مسول جب اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے دے گا پوری کائنات کے بارے میں کہ ان سب کو روک لو میں نے ان سب سے سوال کرنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب دینے کی ہمت ذرا تصور کیجئے یہ کیسا منظر ہے وہ بے پرواہ ذات جو کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے جو اپنے پیغمبر کے تقدس کو بیان کرتا ہے اپنے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتا ہے تمام نبیوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری موجودگی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم سب نے ان کا پیروکار بننا ہے اور وہی اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتا ہے لائن اشرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے اعمال کو برباد کر دوں گا اور انی ان یوم عظیم اے پیغمبر تم بھی لوگوں کو بتا دو کہ اگر پرور کی نافرمانی مجھ سے بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے عذاب میں ڈال دے گا اس اللہ کے سامنے ہم سب نے جانا ہے بے پرواہ پرواہداد من کشر حساب فقد عذب جس نے ہر بندے سے سوال کرنے ہیں اور سوال کرتے کرتے اگر اس نے پوچھ لیا کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا تو اللہ تعالی کے کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں وہ مارا گیا اس لیے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا دنی کے ساتھ ایک ایسا تعلق جوڑو جو ایک واجبی حد تک ہو اور اصل اپنی تمام صلاحیتوں کا اور اپنی تمام توانائیوں کا مرکز جو ہے وہ آخرت کو قرار دے لو دنیا کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزوں کی محبت انسان کے دین کو اس طرح برباد کر دیتی ہے تباہ کر دیتی ہے بگاڑ دیتی ہے کہ جیسے ایک دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے پوری رات کے لیے تو ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے تباہ کاری کی کیا کیفیت ہوگی فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ دو چیزوں کی محبت انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ایک مال کی محبت دوسرا عہدے اور وقار کی محبت منصب کی محبت تو آخرت کے ساتھ تعلق خالق کے کائنات کی رضا اور اس کے مواقع تلاش کرنا یہ ان لوگوں کا کردار ہے جن کی جد و جہد اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے فولا اولا کا کان اثر مشکورہ جن کی کوششیں مقبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پسندیدہ قرار پاتی ہیں ورنہ بے شمار بندے ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں عمل کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں بے تحاشا مشقت برداشت کرتے ہیں مگر اللہ رب العزت ان کے اعمال کو حبام منصورہ کر دیتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ کچھ لوگ جنت والے کام کرتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بہت نیک ہے یہ بہت کام کر رہے بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا لیکن وہ من اہل النار وہ جہنم میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اس نے کوشش بہت کی محنت بہت کی مگر اللہ کے دربار میں اس کی کوشش کی کوئی قدر نہیں تھی اس لیے کہ کوشش کی قدر ان کی ہوتی ہے جن کا ارادہ ارادہ آخرت ہو جو واقعات اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہوں اور اخروی سرخروئی کے طالب ہوں اللہ کی رضا کے طالب ہوں ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن ارادہ آخرت نہیں ہوتا وہ دنیا میں ریاکار ہوتے ہیں دکھلاوے کے عمل کرتے ہیں لوگوں کی رضا چاہتے ہیں نہ کہ خالق کے کائنات کی رضا ان کی تگو دو کا جو حرف اخیر ہے نقطۂ اخیر ہے وہ دنیا ہے اور دنیا داری ہے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے چودھری اور وٹیرے راضی ہو جائیں ان کی جدوجہد کا مرکز آخرت نہیں ہوتا نہیں ارادہ آخرت کرو ارادہ دنیا نہیں دنیا داری نہیں کہ اپنے اعمال کی نمائش کرتے پھرو اپنے اعمال کا ڈنڈورا پیٹتے پھرو اللہ کے بندو اس میں دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے خصرت دنیا والا آخرت ارادہ آخرت ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے ارادہ آخرت کیوں نہ ہوگا آپ غور کریں کہ آخرت کیا ہے مما تو فقط قیامت قیامت ہوں انسان کے مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے یہ آخرت کیا ہے عذاب قبر تصور کر سکتے ہو اس کا اس کو برداشت کرنے کا جہاں ننانوے صاف قبر میں چھوڑے جاتے ہوں جن کے زہر کا ایک قطرہ پوری دنیا کو کڑوا کر دے ذرا غور کرے اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی جس کے اس چھوٹے سے وجود کو یہ ننانوے سانپ اپنے زہر سے بھر دیں گے اس عذاب سے بچنا ضروری ہے یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ان لا تقوا تمہاری چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت کر ہی نہیں سکتی اس لیے ارادہ ہے آخر کی رضا اخروی دراجات ان کی طلب یہ متمع نظر ہونا چاہیے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے اعمال کو بیکار کر دیتے ہیں محض دنیا داری کی خاطر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت بہت سی علامتیں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یبی رجل ابھی من دنیا کہ لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے مفادات کی خاطر نمازوں کا سودا کر دیں گے روزوں کا سودا کر دیں گے اپنی دعوت اپنا جہاد ان سب کو فروخت کر دیں گے دنیا کے مفادات کی خاطر رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی قافلہ ترتیب دیا ابو موسا شہری کو اس قافلے کا امیر بنا دیا قافلے کو روانہ کر دیا ابھی چند قدم وہ قافلہ چلا ایک شخص ابو موسا شہری کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ مجھے تین دینار دیے جائیں تین سونے کے سکے دیے جائیں ابو مساشر اس بات کو سن کر حیران ہو گئے پریشان ہو گئے مگر اللہ کے پیغمبر کے پاس نہیں گئے کہ اللہ کے پیغمبر تو روانہ کر چکے ہیں حیا آ گئی کہ رسول اللہ وسلم کے پاس جا کر اس کے اس موقف کو بیان کروں اسے واپس بھی نہیں کیا ساتھ لے چلے جہاد ہوا اور شرط کے مطابق طے شدہ معاہدے کے مطابق اس کو تین دینار بھی دے دیے واپس لوٹے تو اللہ کے پیغمبر کو بتایا کہ اس شخص نے جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی رسول اللہ نے شاد فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ تمہارے جہاد کا قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم نے جو لینا تھا دنیا میں لے لیا تو اگر ہم اپنے اعمال سے ارادہ دنیا کریں گے دنیاوی دولت کہ دنیاوی عہدے اور مناسب دنیاوی پارٹی بازی اگر یہ ہمارا مقصود ہوگا تو پھر آخرت حاصل نہیں ہوگی ارادہ آخرت ختم ہو گیا لیکن نہیں جو لوگ جن کی کوشش عند اللہ مقدور ہوتی ہے مشکور ہوتی ہے ان لوگوں کا اولین جو نقطہ ہے عمل کا جدوجہد کا عقیدے کا دعوت کا جہاد کا نمازوں کا روزوں کا حج اور عمرے کا وہ ارادہ آخرت ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے انہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد ہے ان اللہ من عباد اللہ تعالی اپنے دو قسم کے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے ان بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے جن میں دو بس ہوں دو خوبیاں ہوں نمبر ایک الخیا جو گم نام رہنا پسند کر لے ہمارا نام ظاہر نہ ہو ہم کام خوب کریں لیکن نام ظاہر نہ ہو بل اور جو گمنام نام رہ کر اللہ سے ڈرتے رہے اللہ کا خوف ان کے دلوں پر اور ان کے اعمال پر غالب رہے فرمایا کہ ان دو قسم کے بندوں سے اللہ کو بڑی محبت ہو تو کامیابی کا پہلا نقطہ ارادہ ہے آخرت اس کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کا تصور کرو فکر کرو یہ ایک کٹن راستہ ہے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو بنایا جنت کی نعمتیں پیدا کر دیں پھر اپنے فرشت جبریل کو حکم دیا کہ ذرا میری جنت دیکھو اور بتاؤ یہ کیا ہے یہ کیسی جگہ ہے یہ کیسا ٹھکانا ہے جبریل امین نے جنت دیکھی جنت کی نعمتیں دیکھی جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے جنت کی نہریں جنت کے باغات جنت کے محلات اور کہا کہ یا اللہ یہ ایسا گھر ہے کہ تیرے سارے بندے اسی گھر کو آباد کریں گے یہاں سے نکلنے کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا اللہ نے پھر حکم دیا کہ جبرین ذرا جنت کی طرف جانے کا راستہ بھی دیکھ لو وہ راستہ بھی ایک ہی ہے یہ تو آج ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس امت کو مختلف راہوں میں تقسیم کر دیا مختلف فرقوں میں بانٹ دیا اور ہر ایک اپنے راستے کو پسند کرتا ہے اپنے راستے کو ترجیح دیتا ہے حالانکہ جنت کا ایک ہی راستہ ہے ذرا جنت کا راستہ بھی دیکھ لو راستہ دیکھا تکلیفوں سے پور ہے خاردار باڑے ہیں خطرناک راستہ ہے کہا کہ یا اللہ یہ ٹھکانہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن راستہ اتنا کٹھن ہے اتنا پور پیچ ہے کہ اس راستے کو عبور کر کے اس ٹھکانے میں پہنچنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں فرامین کو سامنے رکھو اور ارادہ آخرت کرو واقع کہ ہمیں اپنے اخروی اعمال سے دنیا نہیں چاہیے اور دنیا داری نہیں چاہیے اللہ کی رضا چاہیے اللہ کی محبت چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق چاہیے اخروی درجات چاہیے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لو کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لموزی و سعود فی جنت خیم میں دنیا و معافی ہے جنت کی ایک بارشت کی جگہ پوری دنیا میں قیمتی یہ دنیا کے خزانے دنیا کی دولتیں ایک طرف ہو جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی یہ دنیا کی اوقات ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں کوئی اس کی قیمت نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس دنیا کی قدر و قیمت اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی کسی بے ایمان کو کسی مشرق کو اللہ تعالیٰ اناج کا ایک دانہ بھی نہ دیتا لیکن یہ بے حقیقت چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے واقعی ارادہ آخرت کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمیں اللہ کے نہ ہاں ملے یہ دنیا حاصل ہو یا نہ ہو یہ دنیا تو گزر جائے گی کٹ جائے گی دنیا تو ختم ہو جائے گی اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے وہ بین امت الى ماں سنتا وہ کل ینجد ذالک میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان اور ساٹھ سال کے ہنسے کو بہت تھوڑے لوگ عبور کریں گے بلکہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے بلغ رجل ستین اعدر اللہ علیہ جب انسان ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام عذر ختم کر دیتا ہے ساٹھ سال کی عمر پا لینے کے باوجود وہی روٹین وہی حرکتیں وہی اعمال اور وہی دنیا داری دنیا کی خاطر پسینے بہانا اب تو تمہیں چاہیے کہ فائدہ فرق فائدہ فرق تفن سب اپنا اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے وقف کر دو اور اللہ کی رضا کے مواقع تلاش کرو کوئی نیکی کا موقع ختم ہو جائے یا فات ہو جائے یا مس ہو جائے اس کا تمہیں فکر ہونا چاہیے غم ہونا چاہیے اس کا تمہیں افسوس ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ارادہ آخرت اور نیکی کی ہرس کی اعلان سے نیکی کے موقع گزرتے جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت کی ہرس ابھی صحیح معنی میں پیدا نہیں ہوئی صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر کی ایک عظیم الشان حدیث بیان کی رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے من صلی منصل کی قیراتن جو شخص اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اسے ایک کراط سواب ملے گا ومن تب ہر تر فل کی راتان اور جو اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ جائے گا اور اس کے دفن میں بھی شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دو کیرات اجر دے دے اور آگے فرماتے ہیں وہ القیرات مثل رات سب سے چھوٹا کی بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے بڑے قیرات کی تعریف نہیں چھوٹے قیرات کی تعریف یہ ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر ہوتا ہے جب یہ حدیث عبداللہ بن عمر نے سنی تو کہا کہ اے لما ابو سوچو اور غور کرو یہ کیا بیان کر رہے ہو یہ کیا حدیث سنا رہے ان کا مقصد یہ تھا کہ عمل تو بہت چھوٹا ہے کی نماز کتنا اس میں وقت لگتا ہے لیکن ثواب بہت بڑا ہے یہ تم نے کہاں سے مسالہ لے لیا یہ کیا بیان کر رہے ہو ابو ہریرا نے کہا کہ اے عبداللہ یہ حدیث میں نے اللہ کے پیغمبر سے ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ سات بار یا اس سے بھی زیادہ بار سنی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی گردن جھک گئی کفی افسوس مر رہے اور فرماتے ہیں کہ نقد فربت فی قراری کسی عبداللہ افسوس تم پر تم نے بڑے قیرات کھو دیے تم نے بڑے قیرات ضائع کر دیے حالانکہ وہ لوگ نیکیوں کے پہاڑ تھے لیکن پھر بھی کوئی نیکی رہ جاتی یا نیکی کا کوئی موقع فوت ہو جاتا تو کس قدر افسوس کرتے یہ علامت ہے کس چیز کی فکر آخرت کی تعلق بالآخرت کی کہ ان کا مقصود جو ہے وہ آخرت ہے دنیا نہیں من ارادہ ہے آخرت جس میں دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے دنیا کے ساتھ تعلق کو بالکل شریعت کی بنیادوں پر استوار کرنا پڑتا ہے مشتبہات کو چھوڑنا پڑتا ہے مشکوک چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے اور شریعت کی بنیادوں پر دنیا کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے تاکہ دنیا ملے یا نہ ملے اللہ کی رضا ملنی چاہیے اور آخرت کے درجات ملنے چاہیے اس میں اخلاص ہوتا ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتدا ہوتی ہے یہ سب علامات ہیں ارادہ آخرت دیکھنے کے موقع آئے انسان کمر بستہ ہو جائے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یہ نیکیوں کا اور گناہوں کی بخشش کا موسم بہار ہے کتنا عظیم اللہ کا فضل رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سو جنت ان کا جنت مدل کتال روزہ ڈھال ہے جیسے تم میدان جہاد میں ڈھال استعمال کرتے ہو بالکل اسی طرح روزہ بھی ڈھال ہے کس کے خلاف جہنم کی آگ کے خلاف کتنی عظیم نے کی جیسے میدان جنگ میں یہ ڈھال تمہیں دشمن کے وار سے بچاتی ہے اس طرح روزہ تمہیں جہنم کے وار سے بچائے گا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے تم میدان جہاد میں ہوتے ہو دشمن کے وار سے کس طرح بچنے کی کوشش کرتے ہو اور کس طرح اس ڈھال کو استعمال کرتے ہو کوئی غافل نہیں ہوتا پوری مستحدی کے ساتھ اور پوری نشاد کے ساتھ اس ڈھال کو استعمال شیطان کے حملوں کا مقابلہ کرو اور جہنم سے بچاؤ کے لیے اس ڈھال کو استعمال کرو یہ مواقع ہے اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کے اس لیے عظیم نے کی اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کی قدر اور تمام اعمال کی تحدید فرما دی فلاں نیکی کا یہ ثواب ہے فلاں نیکی کا یہ ثواب ہے فلاں نیکی سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں فلاں نیکی سے اس قدر اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں لیکن روزے کے ثواب کی تحدید نہیں کی بلکہ حدیث قدسی سی ہے اللہ فرماتا ہے بھی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا کتنی عظیم نے کی نماز کی جزا کیا ہے فرشتوں کو معلوم ہے وہ نوٹ کرتے ہیں حج کی جزا کیا ہے فرشتوں کو معلوم ہے لکھ رہے ہیں یہ حج کی جزا یہی ہے نا من حج جل پہ تھا فلم یار فس فلم یب سوک راجا کا یو میں جو شخص بیت اللہ کا حج کر لے کوئی فس کو فجور نہ کرے کوئی گناہ نہ کرے کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرے تو حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا نیکی بہت بڑی ہے لیکن محدود ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے محدود دیکھیے اس کا اجر محدود ہے عمر الفی رمضان تعدل حجتن کسی شخص کو اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کرنے کی توفیق دے دے تو اس کا ثواب حج کے برابر دیکھی بہت بڑی ہے لیکن ثواب محدود ہے بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھ لو اس کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر نیکی بہت بڑی ہے لیکن ثواب محدود ہے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ثواب محدود نہیں ہے فرشتوں کو معلوم ہی نہیں اس کا کیا ثواب دینا ہے وہ اناجی بھی روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا بھی میں دوں گا اندازہ کریں کتنی بڑی نیکی ہوگی تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اس نیکی کے لیے گناہوں کی بخشش کا یہ موسم بہار اس کے لیے تیار کرنا اپنے آپ کو مستعد ہونا جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کس قدر اس مہینے کا انتظار کرتے اور جب یہ مہینہ آتا تو اللہ کے پیغمبر کی کیا روٹین ہوتی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالی کی رضا اور اس کی محبت کی حصول کی کوشش کرتے عظیم نیکی تو یہ بھی ارادہ آخرت کی علامت ہے کہ نیکی کے مواقع اللہ تعالیٰ جو ہی بہم پہنچائے ان کی ہم قدر کریں ان کو غنیمت جانیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اور تیاری بھی اس طرح کہ ہر عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ نیکی کی بنیاد ہے تبھی آگے فرمایا بسان ارادہ آخرت ہو اور کوشش بھی آخرت والی ہو یہ نہ ہو کہ ارادہ تو ہو آخرت کا اور کوشش ہو دنیا والی سمت آخرت کی طرف ہے رخ آخرت کی طرف ہے اور عملی جدوجہد کسی اور طرف جا رہی نہیں کوشش بھی آخرت والی ہو ارادہ بھی آخرت ہو اور کوشش بھی آخرت والی ہو اور آخر والی کوشش اللہ کی بندو ایک ہی چیز آخرت والی کوشش ایک ہی بنیاد پر قائم ہے ایک ہی نقطہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اطایا دخل الجنہ جو شخص میرا پیروکار ہوگا میری اطاعت کرے گا وہ جنتی اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت کی کوشش اسی نقطے سے عبارت ہے کہ تمام امور میں اللہ کے پیغمبر کی تھا نمازیں روزے حج زکات عمرے دعوت جہاد فرائض نوافل عقیدہ منہج سیاست معیشت یہ تمام چیزیں اللہ کے پیغمبر کے تابع ہوں یہ آخرت کی کوشش اگر لاہور جانا ہے تو رخ لاہور ہی کی طرف کرنا پڑے گا جانا لاہور ہو اور رخ جو ہے وہ کوئٹے کی طرف کر لو لاہور کبھی نہیں آئے گا کوشش تو موجود ہے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے گاڑی چل رہی ہے لیکن منزل کبھی نہیں ملے گی اس لیے کہ کوشش ہے لیکن سمت صحیح نہیں جیسے آج کل لوگ جنت کی طرف سمت اپنی رکھتے ہیں جنت کی جستجو موجود ہے جنت کی رغبت موجود ہے طلب موجود ہے لیکن سم صحیح نہیں رخ صحیح نہیں رخ کسی اور طرف مکہ اور مدینہ کا راگ سبھی رابطے ہیں مدینہ مدینہ کرتے ہیں ان کے عمل کو دیکھیں تو رخ ان کا بغداد کی طرف ہے بریلی کی طرف ہے اور دیوبند کی طرف ہے مدینہ کیسے آئے گا مکہ اور مدینہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے یہ مکہ اور مدینہ جو محبت وحی جہاں اللہ کے پیغمبر کی پوری حیات طیبہ گزری جہاں اللہ کے پیغمبر کی محبت کے آثار یہ کبھی نہیں آئے گا جب تک تمہارا رخ واقع مکہ اور مدینہ کی طرف نہیں ہوگا رخ ہو بریلی کی طرف اور دیوبند کی طرف اور زبان پر ہو مکہ اور مدینہ یہ نفاق ہے اور مکہ اور مدینہ کبھی حاصل نہیں ہوگا وسائل کوشش بھی آخرت والی ہو اس لیے یہ فرمایا نا کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں دوڑ رہے بھاگ رہے لیکن ان کی کوشش کی کوئی قدر نہیں اس لیے کہ ان دو میں سے ایک کمی یا تو ان کے اعمال سے ارادہ آخرت نہیں ارادہ ہے دنیا ریاکاری دنیا میں ڈنڈورا پیٹنا نمود و نمائش اور یا ارادہ آخرت تو ہے لگن ہے اخلاص ہے لیکن سم صحیح نہیں رخ صحیح نہیں حالانکہ دونوں چیزیں ضروری اراد الآخرہ ارادہ آخرت ہو اخلاص ہو اللہ کی رضا مطلوب ہو اور تعلق باللہ کی طلب ہو اور ساتھ ساتھ وسائل اور کوشش بھی آخرت والی ہو دنیا والی نہ ہو آج بیشتر لوگوں کے اعمال ان کے دنیا کے فرقوں پر منحصر انہیں اپنی فرقہ بندی کی پرواہ ہے آخر کی طلب نہیں جس فرقے کے ساتھ منسلک ہے اسی کی پرواہ اسی کی فکر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کی سب سے بڑی لالت جو ہے وہ فرقہ بندی حزبیت ہے تنظیم سازی ایک ایسا بت جس کو ہم پوج رہے ہیں شیطان بڑا ذہین ہے وہ لات و مناد و عزا کو ہمارے سامنے پیش نہیں کرتا کہ تم لات کو سجدہ کرو مناد کو سجدہ کرو عزا کو سجدہ کرو اس لیے کہ معلوم ہے قرآن و حدیث میں لات و منا تو عزا کے خلاف دلائل ہے شیطان نے ہمیں ایک فکری تاغوت دیا جو اٹھتا ہے ایک پارٹی بنا کے بیٹھ جاتا ہے یاد رکھو اس پارٹی بازی کا عمل چاہے حقیقت اور صداقت پر کیوں نہ قائم ہو لیکن یہ بنیاد شریعت کے خلاف ہے یہ ایک بت ہے جس کو پوجا جا رہا ہے آج اعمال جد و جہد انہی فرقہ بندیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں ارادہ آزاد نہیں ہوتا ہماری پارٹی کا نام اونچا ہو ہماری پارٹی کی دھوم مچ جائے جو عمل ہوگا پارٹی کی بنیاد پر ہوگا مجھے کہنے دیجیے کہ جو جماعت عہد الحدیث کے نقب سے ملقب ہے عہد الحدیث کے نقب سے متصف ہے یہ وہ جماعت ہے جو سرف صالحین صحابہ اکرام کے دور سے آ رہی اس کے علاوہ کسی بھی نام سے کوئی بھی جماعت بنے کوئی بھی پارٹی بنے جب بھی بنے وہ شیطانی پارٹی ہے حزب اللہ ہے یہ حزب الشیطان یہ اللہ کی جماعت ہے یا شیطان کی جماعت صحابہ کرام کے دور سے عہد الحدیث کے نقب سے جماعت آ رہی ہے ہر دور میں موجود اگر یہ نام نہیں کوئی بھی نام ہو جب مرضی بنا ہو اور جب مرضی یہ پارٹی قائم ہو وہ شیطان کی پارٹی چاہے جتنے مرضی کام کر لو مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ فرقہ فرقہ ہو گئے اے محمد آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان فرق آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں جو اپنے دین کو فرقہ فرقہ کرتے ہیں اپنے دین کو تقسیم کرتے ہیں اور فرقہ فرقہ اور پارٹی پارٹی ہو گئے یہ فلاں پارٹی یہ فلاں پارٹی یہ فلاں جماعت یہ فلاں فرقہ یہ فلاں گروہ یہ ایک تاغوت ہے فکری تاغوت آج کے دور میں جس کو لوگ خوب پوج رہے ہیں ایسا پوج رہے ہیں کہ اور بڑا کی بنیادوں پر آج نفرت اور محبت کی بنیاد کفر ایمان اور شرک نہیں ہے بلکہ نفرت اور محبت کی بنیاد یہ مصنوعی پارٹی بازی ہے اگر تم ہماری پارٹی کے ہو تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو تم قابل قبول ہو ہماری پارٹی کے نہیں ہو تو چاہے تم واحد خالص کیوں نہ ہو قابل قبول نہیں الحب و فل فی اللہ عقیدے کی بنیاد تھی اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی تھے لیکن معصوم نہیں تھے غلطی کر سکتے ہیں عمر ابن خطاب سے غلطی ہوئی لیکن پارٹی بازی کا بت ایسا شرائط کر چکا ہے کہ ہمارا امیر آج کا غلطی نہیں کر سکتا اس کے غلط فتووں کا لوگ دفاع کرتے ہیں لوگ وکالتیں کرتے ہیں جھوٹوں کی جھوٹے وکالتیں کرتے ہیں اور جھوٹ کی وکالتیں کرتے ہیں اللہ کا خوف نہیں بنیاد کیا ہے یہ دنیا کی پارٹی بازی ارادہ آخرت کیا ہے ارادہ آخرت ان تمام چیزوں سے بڑا تر ہو کر سوچنا اسلام کے لیے اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے پیغمبر کی محبت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہماری سوچ کا محور غلط ہے اخلاص مفقود ہے ہم نے مختلف فکری طاقتوں کو پوچھنا شروع کر ایک عجیب جمود کی کیفیت آ رہی ہے نہیں میرے بھائیوں کامیابی کے لیے ارادہ آخرت اور کوشش بھی واقعی آخرت والی ہو جیسے صحابہ کرام کی تھی آخرت کا ارادہ کر لیا آخرت کی لگن تھی تڑپ تھی تڑپ تھی ان کا ہر کام آخرت کے لیے تھا اللہ کی رضا کے لیے تھا جو بڑی بڑی نیکیاں چاہتے تھے کہ لیکن اللہ کے سوا کوئی نہ جانے جہاد کے میدانوں میں جاتے اور یہ دعا کر کے جاتے کہ یا اللہ کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نکاح نہ ہو یہ نیکی تیری رضا کے لیے ہو یہ ارادہ آخرت راتوں کی تاریخی میں چھپ چھپ کر صدقہ دینے والے اور اندھیروں اور کونوں خدروں میں بیٹھ کر راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے تاکہ اس نیکی کا اظہار نہ ہو یہ کام اللہ کے لیے ہے تجارت آخرت کی ہے دنیا داری نہیں تو یہ نیکیوں کا فصل بہار رمضان کا مہینہ کتنی افضل اور مقدس عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منسام سبیل اللہ بعد اللہ بینہ و بین جہنم سبعین خریف اللہ کے لیے کوئی ایک روزہ رکھ لے اللہ کی راہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ستر سال دور کر دیتے کتنی عظیم نیکی پھر آج کے دور کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے خوب دعائیں کی جائیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے اب دعا المومن یہ خالص دعا جو ہوتی ہے یہ مومن کا اصل ہتھیار ہے مومن کا بڑی اس کی تاثیر ہے بڑی اس میں خیر و برکت ہے رسول اللہ کی حدیث ہے ان نما میں تم لوگ روزے دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی برکت سے جو لوگ مفلوک الحال ہیں ان کی دعائیں لو ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے انہیں قریب کرو دسکار ہونا ان کی دعائیں لو ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ نما ترتا خون حدیث میں ان نما تم سرون میں زعفا صحیح بخاری کی حدیث کہ دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد بھی اللہ کرتا ہے ان کمزوروں کی برکت سے آج ہم ہر مقام پر تقریباً حالت جنگ میں ہیں ایک طرف کشمیر کا محاذ ہے اور سب سے بڑھ کر آج چیشنیا کا گرم محاذ جہاں روسی خنزیر دوبارہ اپنا منہ کھولے بیٹھا ہے افغانستان کے انجام کو بھول کر اور فراموش کر کے گروزنی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور مجاہدین کے مقابلے میں آنے کی بجائے شہری آبادیوں اور شہری املاک کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے اور جو ہی اس خنزیر کی مدبھیڑ مجاہدین سے ہوتی ہے اس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں انشاءاللہ چھکے چھوٹیں گے جس طرح آج سے پہلے یہ تقسیم در تقسیم ہوا انشاءاللہ گروزنی کے پہاڑ یہاں بھی روسی خنزیر کو مسل کے رکھ دیں گے انشاءاللہ شاء لیکن اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم دعائیں کریں ان کے لیے تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے کمزوروں کو اپنے قریب کرو دتکارنے کی کوشش نہ کرو ان کی دیکھ بھال کرو ان کی دعائیں لو ان کی دعاؤں سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے مسلمانوں کے ہر مقام پر آج ہر جگہ ہم اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں تقدم آنا چاہیے اور یہ تقدم تعلق باللہ کی بنیاد پر سچے عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی رضا کی بنیاد پر دعاؤں کا سہارا کتنا قیمتی سہارا پھر یہ دعائیں اس ماہ مبارک میں رمضان کے مہینے میں جو قبولیت کے مواقع ہیں مختلف مواقع قبولیت کے گناہوں کی بخشش کے شہر کا وقت قبولیت کا وقت افطار کا وقت قبولیت کا وقت روزہ ایک مستقل نیکی جو سراسر قبولیت کی علامت ہے اس میں ہم دعائیں کریں ذکر و اذکار کریں وہ ذکر و اذکار جو سیدھا عرش محلہ تک پہنچے وہ ذکر و اذکار جو اللہ کی رضا کی بنیاد بن جائے وہ ذکر اذکار جو اللہ کی محبت کی بنیاد بن جائے ایک شخص نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے سب سے بہترین نیکی کیا ہے رسول اللہ شاہ فرمایا لا یزال السان کا رقبہ ذکر اللہ سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اللہ تعالیٰ یہ توفیق کسی کسی کو عطا فرماتا ہے کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی اور جس کو اللہ یہ توفیق دے دے اس کے لیے اللہ کی رضا رضا ہی ہے معاویہ بن معاویہ المزنی اللہ کے پیغمبر کا صحابی فوت ہو گیا رسول اللہ اس کے جنازے کی تیاری کر رہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھی دیکھا کہ جبریل امین ستر ہزار فرشتوں کو لے کر معاویہ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ جنازہ پڑا بعد میں اللہ کے پیغمبر اپنے اس دوست جبریل امین سے ملے اور کہا کہ جبریل اس کا یہ اعزاز کیوں ہے کہ تم ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہو کہا کہ کان اللہ احد معاشین قائدن و قائمہ یہ شخص کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے سورہ ہو اللہ احد پڑھا کرتا سواری پر سوار ہوتا سورہ اخلاص پڑھا کرتا چلتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا کتنی عظیم سورت کتنا بڑا اعزاز کے ستر ہزار فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے جنازے کی نماز میں دو صفے تین صفے اور ایک رات میں چالیس افراد شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی سفارش قبول کر کے اس شخص کو معاف کر دیتے جس کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوں اس کی کیا عظمت ہوگی اور اس نیکی کی اس اعزاز کی بنیاد کیا تھی کہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا تھا اور کل عہد جو سورہ توحید ہے اس کا ذکر کیا کرتا تھا اپنی زبانوں کو ذکر اللہ کی طرف لاؤ جو ہی وقت ملے اللہ کا ذکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کریم اطان عید الرحمان خفیف اطان عید السان فقیر فلمیسان سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں زبانوں پر بہت ہلکے ہیں لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی میزان پر ان دو کلموں کو تولا جائے گا تو بہت بھاری ہوں گے آپ زبانوں سے ادا کریں ان کا پڑھنا بڑا آسان ہے سبحان اللہ حمد ہی سبحان اللہ عظیم لیکن یہ دو کلمے جب قیامت کے روز نیکیوں کے پڑھنے میں ڈال کر تولے جائیں گے تو بڑے بھاری ہوں گے بڑے سے بڑے گناہ کو یہ ہلکا کر دیں گے ان کے مقابلے میں یہ دو کلمے بھاری پڑ جائیں گے ذکر اللہ کا فائدہ رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے سبحان اللہ بحمد ہی ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو شخص دن میں سو بار یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے کیسے گنا فرما کے ولو کانت زبد بہر چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ذکر اللہ کا فائدہ یہ علامتیں ہیں کس چیز کی تعلق باللہ کی تعلق بالآخرت کی جس کے ساتھ تعلق جوڑو گے اس کا ذکر بھی خوب ہوگا دنیا میں یہ بات آپ جانتے ہیں یہ قاعدہ آپ کے سامنے روشن ہے جس کے ساتھ محبت ہوگی دوستی ہوگی اس کا چرچا بار بار ہوگا اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ دوستی ہوگی آخر کی رضا مقصود ہوگی تو اللہ کا خوب ذکر ہوگا اور اس کی جزا ہم نے دیکھ لی کہ کس طرح فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں لہذا ان بنیادوں کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کی کوشش کے قدر کرنے کا ذکر فرمایا جن لوگوں کی کوششیں ان تین بنیادوں پر قائم آخب کا ارادہ آخب کی طلب دنیا داری کو چھوڑ دینا تمام اعمال کی مرکزیت جو ہے وہ تعلق باللہ کے احساس پر ریاکاری نہیں دکھلاوا نہیں نمود و نمائش نہیں دنیا کے مراتب نہیں دنیا کے عہدے نہیں بلکہ ایسے لوگ جو چاہیں کہ ہم گمنام ہوں گمنامی کی زندگی اللہ سے ڈرتے ڈرتے بسر کر دیں کوئی پہچاننے والا نہ ہو کوئی بات نہیں مگر اللہ ہمارا نام موجود ہو آخرت کا ارادہ سایہ اور کوشش بھی آخرت کی آخرت کی کوشش یہ ہے کہ نماز پڑھو تو سنت کے مطابق روزے رکھو تو سنت کے مطابق حج کرو تو سنت کے مطابق یہ ہے آخرت والی کوشش اگر آپ کی کوشش سے یہ جذبہ مفقود ہو گیا تو آپ کی کوشش آخرت والی نہیں ہے بلکہ دنیا کی پارٹی بازی کی کوشش کہ فلاں کام ٹھیک ہے سنت کے مطابق ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہمارے امام سے یہ ثابت نہیں یہ کوشش آخرت کی نہیں بلکہ دنیا کی پارٹی بازی اور اپنے اماموں کی خاطر ایک عجیب تعصب کا مظاہرہ اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیاوی گروہی اور کی تعصب کی بنیاد اللہ کامیابی نہیں دے گا کوشش باقی آخرت کی ہو چاہے تمہارا عمل کتنا قیمتی نظر آئے کتنا خوبصورت ہو لیکن اگر وہ سنت رسول سے خالی ہے تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی پذیرائی نہیں صحابہ اکرام کے دور کے بے شمار واقعات موجود ہیں جنہوں نے کچھ اعمال کو بہتر سمجھتے ہوئے اختیار کر لیا جب اللہ کے پیغمبر کو معلوم ہوا تو رسول اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو میری جماعت اور میرے دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا آخر والی کوشش اللہ کے پیغمبر کی اتباع تمام اعمال میں اور تمام امور میں وہ مومن اور تیسری بات یہ کہ واقعی وہ مومن ہو اس کا اللہ کے ساتھ ایمان اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ایمان اللہ کی کتابوں کے ساتھ ایمان اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایمان روز آخرت کے ساتھ قرآن کی تاریخ میں شامل ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ایمان اور تعلق جو ہے وہ راست بنیادوں پر قائم اللہ کی توحید اللہ کے پیغمبر کی رسالت ان کے تمام تقاضے پورے کرنا کتابوں کے ساتھ ایمان اس ایمان کی حقیقت رسولوں کے ساتھ ایمان اور رسولوں پر ایمان لانے کے تقاضے تقدیر کو ماننا روز آخرت کو ماننا یہ تمام چیزیں شریف نیتوں پر استوار ہو تو وہ شخص مومن اس کا عقیدہ صحیح اور اگر توحید میں خلل آ گیا تو پھر جوش آئے کرتے رہو اعمال کے ڈھیر لگا دو کتنا اخلاص تم میں ہو اگر توحید میں خلل آ گیا ایک بال کے برابر و تمام نیکیاں رائے گاہ جائیں گی کوئی فائدہ نہیں تو عقیدہ بھی صحیح ہو عقیدہ بھی صحت پر قائم ہو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہو چلتے پھرتے اللہ کی یاد ہو ذکر اللہ بڑی اس میں طاقت اور قوت ہے بڑا یہ عظمت والا مقام ہے آیت الکرسی پڑھا کرو نمازوں کے بعد پڑھا کرو سوتے ہوئے پڑھا کرو یہ آج کے دور میں شیطانی شرارتوں سے تحفظ کی بڑی ٹھوس بنیاد اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے جو شخص صبح کو پڑھنے شام تک شیطان کے قریب نہیں جائے گا اور شام تک اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس پر قائم کر دیا جائے گا جو شخص رات کو پڑھ لے سونے سے قبل صبح تک شیطان کے قریب نہیں جائے گا اور صبح تک اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس پر مقرر کر دیا جائے گا آج ہم شیطان کے نرغے میں شیطان کے نرغے میں ہے آیت الکرسی پڑھا کرو کثرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہ آیت اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں اور کیا کر تقدر تقدس الرحمان اللہ کے نیچے بیٹھ کر یہ آیت مسلسل اللہ کا ذکر اللہ کی تصویر اور اللہ کی تقدیس بیان کر رہی ہے ایک حدیث میں اس کو سب سے بڑی آیت قرار دیا گیا اور ایک حدیث میں اسے سب سے افضل آیت قرار دیا گیا اس کا ذکر رکھو نمازوں کے بعد ضرور پڑھو جناب علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے تعجب ہے اس مسلمان پر جو مسلمان ہو اور صاحب عقل ہو ہوش مند ہو پاگل نہ ہو مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو ہوش مند ہو خیت مند ہو مسلمان ہو اور رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی نہ پڑتا ہو اتنی عظمت کی بنیاد تو اللہ کا ذکر یہ اللہ کی یاد یہ تعلق باللہ کی علامت ان تمام چیزوں کو سامنے رکھو فرمایا کہ کا کان سائی مشکور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش جن کی محنت کی اللہ قدر کرتا ہے تھوڑا سا ہمیں بھی سمرے میں شامل فرما لے جن کی کوشش ان اللہ مخدور ہوگی ورنہ اس دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عمل کرتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک شخص ستر سال نماز پڑھتا ہے اور اس کا ایک سجدہ بھی اند اللہ مقبول نہیں بس اللہ علی ولکم باخر